الرحمن الرحیم سامعین ناظرین السلام علیکم مختصر بیان اس عنوان سے متعلق ہے کہ امام زین العابدین اور حضرت اعلی گولڑوی اور حضرت بابو جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک یزید گناہ گار مومن قابل بخشش ہے بندہ ناچیز مناظرے کے لیے ملتان حاضر تھا تو ایک دوست نے ناچیز کو حضرت اعلی گولڑوی کے حالات پر لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب مہر منیر دکھائی یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا صفحہ نمبر تین سو چھتر دوست نے دکھایا عنوان ہے آفو در گزر جب پڑھا انتہائی متحیر ہو گیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اگر کوئی گولڑا شریف کی مبارک سرزمین پر بیٹھ کر بندہ ناشف کو یزیدی سمجھنے کے مغالطے میں مبتلا ہے تو اس کا جواب چاہتا ہوں جی افو درگزر کے عنوان سے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت قبلہ بابو جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند شیعہ حضرات حضرت اعلی رحمہ اللہ یعنی تاجدار بول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں آپ کی رائے دریافت کی آپ نے جواب میں فرمایا کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کہ یزید پر لانت کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے آل نبی پر دروشری پڑا جائے اس کے بعد یعنی حضرت اعلی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ شریف قول شریف فرمان شریف سنانے کے بعد حضور تبلا بابو جی سرکار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد تبلا بابو جی نے فرمایا کہ نبوت کا گھرانہ بھی کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ اس میں لفظ نا کا تو وجود ہی نہیں جود و سخا اور رحم و کرم ہی ہے اب بات پہ غور کرنا جو قابل استفسار ہے جی۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید نے عرض کیا یا امام اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ کر میں نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے اب خدارا کوئی نجات کی سبیل بتائیں میں نے اہل بیت کو قتل کر کے ان کے خون میں ہاتھ رنگ کے بہت بڑا گناہ کیا ہے کوئی راستہ بتائیں میری نجات اور مغفرت بخشش کا یزید نے پوچھا امام زین العابدین سے اور فرما کون رہا قبلہ بابو جی سرکار کون بیان کر رہے ہیں تو جب یزید نے یہ پوچھا تو امام صاحب نے بلا تعمل فرمایا کہ مغرب کے بعد دو رکعت نفل نماز فلاں ترتیب سے پڑھ لیا کرو مغرب کے بعد دو رکعت نماز نفل فلاں ترتیب سے پڑھ لیا کرو حضرت امام زین العابدین سے بڑھ کر اب آگے یہ قصہ بیان فرما کر بابو جی سرکار اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر واقعہ شہادت کا رنج کسے ہوگا وہ نہ صرف شہید کربلا حضرت امام حسین کے فرزند جگر بند تھے بلکہ جی۔ اس سانحہ عظیم کے وقت خود وہاں موجود بھی تھے علاوہ عظیم بعد میں جو مظالم ڈھائے گئے انہوں نے وہ بھی سب دیکھے اور سنے تھے بائی ہما یزید جیسے دشمن کی بھی صحیح رہنمائی فرمائی مگر ذات خداوندی چونکہ بے حد غیور ہے اس لیے اس نے یزید کو یہ توفیق ہی نہ بخشی کہ امام کی بتائی ہوئی دو رکعت اپنی زندگی میں ادا کر سکتا پھر بابو جی نے فرمایا میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر قیامت کے روز ان بزرگوں سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے دشمنوں سے کیسا سلوک کیا جائے یعنی اللہ پاک پوچھے تو لا ریب بلا شک وہ ان کے لیے رحم اور بخشش ہی کی استدعا کریں گے اللہ کو کہیں گے اللہ بخشی دیں گے آخر اسی مقدس ہستی کے گھرانے سے ہیں جس نے ہر ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی زبان مبارک سے صرف اتنا فرمایا کہ اے بار الہ میری قوم کو ہدایت دے یہ نہ سمجھیں میرے دوستوں آگے لکھتے ہیں یہ کتاب والے حضرت قبلہ بابو جی نے بھی ہم ہمیشہ اسی شان عفو و کرم کا مظاہرہ فرمایا ہے کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوتے رہے لیکن باوجود علم ہونے کے دشمنوں سے تعرض نہیں فرمایا ایک مرتبہ آپ کے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا دشمن پکڑا گیا مگر آپ نے اسے چھڑوا دیا حاصل دشمنوں نے آپ کی کار کا راستہ روک کر گولیوں کی بچھاڑ کی گولیوں کی اس بارش کے وقت آپ کے فرمان پر محبوب علی قوال نے جو ہمراہ تھا مولانا جامع رحمت اللہ علیہ کی یہ ناد پڑھنا شروع کر دی نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن احوالم محمد را خبر کن دوستوں نے آئندہ کے لیے حفاظتی تدابیر سے متعلق کچھ تجاویز پیش کی مگر آپ نے یہ جواب دے کر ٹال دیا کہ اللہ تعالیٰ خود حافظ و ناصر ہیں موت کا ایک دن معین ہے اس سے پہلے نہیں آئے گی اور جب وقت آ گیا تو جو بہانہ یا مقام آخ مقرر ہوگا اسے کوئی تدبیر نہیں ٹال سکے گی میرے دوستو یہ میرے منیر کی عبارت پڑھ کر میں تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر دنیا سے اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین کے پاس یزید گیا اور اس نے جا کے عرض کی کہ اے امام امام زین العابدین کو امام کہہ رہا ہے جی۔ یا امام کے لفظ لکھے ہوئے ہیں جو اہل بیت کے امام حسین کے بچے کو امام کہہ رہا ہے وہ امام حسین کو کیا سمجھتا ہوگا آگے لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگ کر میں نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے جب یزید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے یہ اہل بیت کے خون میں ہاتھ رنگ کر گناہ کیا ہے عظیم گناہ کیا ہے اور بخشے ڈھونڈ رہا ہے تو بتائیں یہ دشمن کیسے ہے دشمن ہوتا تو صاف کہتا ٹھیک کیا ہے جی۔ کافر ہوتا تو کہتا ٹھیک کیا ہے جی۔ اہل بیت کا دشمن ہوتا تو صاف کہتا میں نے ٹھیک کیا ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے کیسے بخشا جاؤں اس کا مطلب ہے اہل بیت سے محبت بھی رکھتا ہے ان کو جانتا پہچانتا ہے شان ساری جانتا ہے اور پھر احساس کرتا ہے کہ مجھ سے جرم ہو گیا اور پھر بخشش کے لیے بھاگا پھرتا ہے اور آ کر پوچھتا کس سے امام زین العابدین سے آگے امام زین العابدین یہ نہیں کہتے ہو تو کافر ہو گیا ہاں، تیری بخشش وہ ملا ٹیٹرو نہیں رکتا یہ حرامی نہیں رکتا امام زین اللہ آگے نہیں کہتے وہ کہتے ہیں تیری بخشش کا بہانہ ہے مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیا کر امام تو بتا رہے ہیں یزید نے جتنا جرم کیا ہے دو نفل نماز کی مار ہے یہ کیا ہوا کیا یہ کیا ہوا یہ دلے غیرت کہتے ہیں بخشا نہیں جائے گا اور امام زیر العابدین کہہ رہے ہیں اور پیر بابو جی سرکار گولڑا کے گول اکیلے رکھتے اللہ اکیلے لگتے جگر وہ کیا فرما رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں امام نے اس کو امام زین العابدین نے یزید کو کیا کہا دو نفل اس کا مطلب ہے یزید کا سارا کرتوت صرف دو رکعت نماز نفل سے بخشا جائے گا یہ تو امام زین العابدین اور پیر بابو جی کا عقیدہ ہے وہ بتائیں بخشش کافر کی نہیں ہوتی جی۔ جی، گستاخ اہل بیت اہل بیت کے دشمن کی بخشش نہیں ہوگی بے شک گستاخ صحابہ کی بخشش نہیں ہوگی بے شک جو تمام صحابہ کا دشمن ہو وہ کافر ہے جو تمام اہل بیت کا دشمن ہو وہ بھی کافر ہے یہ ضروریات دین میں سے مسئلہ ہے تو کتے کا بچہ ملا نہ جانے تو اور بات ہے ہم تو اسلام کو جانتے ہیں تمام اہل بیت پر ایمان رکھنا یعنی جملہ مجموعی حیثیت سے جی۔ اہل بیت پر ایمان رکھنا ان کی تعظیم دل میں رکھنا یہ فرض قطعی ہے جو اس کو نمانے کافر ہے جو صحابہ کرام کی عظمت نہیں رکھتا دل میں کافر ہے اسلام سے خارج ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے اگر کوئی اس مسئلے کو دیکھنا چاہے تو فتح عزیزیہ میں دیکھ سکتا ہے شیخ عبد العزیز دل بھی رہے معاملہ ارے جب کافر ہے تو یزید کے دل میں یہ ملا یہ میرا سی جگہ جگہ بھوکتے ہیں وہ دشمن اہل بیت تھا اور دشمن اہل بیت تھا تو یہ کیا ہوا دشمن اہل بیت تو کافر ہوتا ہے امام زین العابدین اس کو نفل بتا رہے ہیں جی۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے جرم کیا اور جو جرم کا اعتراف کرے وہ تو کافر نہیں ہو سکتا وہ تو مومن ہوتا گناہ گار جو شخص بڑے سے بڑا گنا کر جرم کا اعتراف کرے اور خدا سے معافی مانگے اللہ کا وعدہ ہے بخشنے کا بے شک امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تو دو نقاد نفل پڑا کر مغرب کی نماز کے بعد فلاں طریقے سے طریقہ بتا دیا تو بات تو ختم ہوگی جواب دیں اب امام زین العابدین خود وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں اور کتا جواب دو مجھے ہاں جی، بغیر تو دین کو مرضی پر ٹھنڈے پر چلاتے ہو بتاؤ کیا ہے وہ یزیدی ہے امام زین العابدین ہاں جی، ہاں جی، تاجدار گولہ یزیدی ہے بابو جی سرکار یزیدی ہے یزید کے متعلق لکھ رہے ہیں پڑھ رہے سمجھ رہے ہیں کہ گناہگار ہے مجرم ہے لیکن دو رکعت نفل کی مار ہے پڑھے گا تو بخشا جائے گا آگے کھا لکھا ہے تو اس کو پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی ایسے ہے نا جی، جی۔ لیکن ساتھ یہ بھی آخر میں لکھ دیا کہ مجھے تو آپ فرماتے ہیں بابو جی کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے روز ان بزرگوں اہل بیت پاکوں سے اللہ پوچھے گا کیا سلوک کروں تمہارے مخالفوں سے تو سارے اہل بیت کہیں گے یا اللہ معاف کر بات مشہور ہے گھوٹ کار راضی تو کیا کرے سی ملا قاضی ساری سرکی کی مثال ہے گوٹ گوٹ گوٹ جاننے ہو کنو جی، جی۔ نو جانے دلہن سرکی کی مثال ہے بھی گوٹ کار آپس میں راضی کیا کرے سی ملا نے ملا جی۔ ملاقاتی کی کرے آپس کرے نے وہ میں حیران کی آدمی ہے بابو جی سرکار فرمانے اللہ کیا والے دن اہل بیت تو پوچھے گا تے دشمنوں کی سلوک کرا یہ فرما کے معاف کر دے تے خدا تے پہلو ہی گفور رحیم ہوں خدا گفور رحیم اہل بیت انج مہربان سبحان اللہ خدا پوچھے گا تو یہ کہیں گے تو اب کیا بنے گا آخر میں دو سنڈا ایکسپریس جی جی آپ پہنچ گئے ہوں گے جی، جی۔ اس شان کے مالک پاکستان میں صرف دو ہی شخصیات ہاں۔ دونوں بھائی ہیں ان کو وقت کا ہاتھی کہہ دو وقت کا سنڈا کہہ دو جی جی زمانے کے پڑولے کہہ دو جی بہرحال جو بھی خبیص لقب ملتا ہے وہ آپ کے لیے پورا بنتا ہے ان کے لیے میں کہوں گا کہ ہمارے حضرت کو چھوڑا جزیدی سمجھ کر ہمیں چھوڑا جزیدی سمجھ کر اب گورڑا شریف کو چھوڑنا پڑے گا بڑا جزیدی سمجھ کر ورنہ اس کا جواب دے اے پڑولے اس کا جواب دے نہیں تو تیری موت ہے جی۔ اب میں بتاتا ہوں تم کے گھرانہ کس کا مرید ہو جاؤ جی ہاں شیطان خان اور عمران خان کا جی ہاں۔ اور اگر اس سے بھی بڑے پیر کے مرید ہونا چاہتے ہو تو پیری پن کی کا مرید ہو جاؤ <laughs> اس کی شرافت کے سنو چھوٹی یہ شان نے میں نے ایسے نہیں سب سے بڑے پیچھے طریقت کا نام لیا ہے کیوں کھانے والی کہتا ہے اس کو چاچا چاچا عمران خان اور کھانے والی تمہارا آخری آرام گاہ ہے آخری سند ہے تمہاری تو آخری سند جس کو کہہ رہا ہے چاچا تو وہ تو زمانے کا کتب ہو وہ تو اس کے ساتھ کا زمانے میں چار ٹانگوں والا کوئی نہیں ملے گا بے شک لہذا حق بنتا ہے سارے اگرچہ تمہارا گٹنے ٹیک کر بیٹھنا بہت مشکل ہے لیکن زور لگاؤ آگے پیچھے سے زور لگاؤ زور لگا کر سارے گٹنے ڈال کر مرید ہو جاؤ عمران خان اور اس سے بھی بڑا پیر پیری پنکی جو پھنس جاتی ہے ایک چٹکی میں جی ہاں۔ جس کے قصے اب نیٹ پر چل رہے ہیں جی، جی۔ ہاں جی عمران خان کے قصے آئلہ کے ساتھ چل رہے ہیں ہاں جی جو پوتی ہے کس کی نواب آف کانباب کی اور پیر پنکی کا قصہ چل رہا ہے جی یہ اور ایکسپریس زمانے کے سارے اب تمہارے پیر بنیں گے کیونکہ جب تم نے خیرت والوں کو چھوڑا تو دلوں کا خاندان بن کر ایسے بہن چودوں کے ہونا ہے اور کیا ہونا ہے کے مبارک ہو تمہیں اور ہمیں پتا ہوتا تو ایسا خنزیرت تو پہلے دن ہی ہم اپنے جوتے کا قریب نہ رکھ لے تو تو جوتا ہمارا پلیت کرنے والا ہے کنجر میں سوال دے رہا ہوں اور دنیا سے اس کا جواب مانگ رہا ہوں خصوصاً گولڈا شریف کے جی۔ مولویوں سے جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں ذرا اس کا جواب دو اب امام زین العابدین کس درجے کے یزیدی ہیں گولڈا شریف کا سردار تاجدار گولڈا کس درجے کا یزیدی ہیں اور بابو جی سرکار جو یہ قصہ سنا رہے ہیں وہ کس درجے کے یزیدی ہیں یہ تم نے ہمیں جواب دینا ہے ورنہ آج کے بعد اپنے حسینی ہونے کا دعوی نہ کرنا ورنہ کھانے والی والا حشر ہوگا ساتھ میں آخر میں اتنا بھی بتا دوں کہ بابو جی سرکار نے جو روایت بیان کی ہے خدا جانے انہوں نے کس کتاب سے بیان فرمائی ہے لیکن یہ کوئی روایت اعلی سنت و جماعت کے ذخائر میں سے کسی ذخیرے کے اندر مجھے نظر نہیں آئی اور نہ ہی یہ روایت ہے یہ روایت بالکل نہیں ہے نہ یزید نے کبھی امام زین العابدین کو ایسا کہا لیکن بابو جی سرکار لکھ رہے ہیں میں سوال دے رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں میں نے تبصرہ کیا اور سمجھا دیا اب بتائیں ان پر کیا فتوے لگیں گے سبحان الله بيشك آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والذلة والمسكنة للخبثاء والخائنين المخالفين للحق الضالين المضلين للناس الله إلى يوم الدين بشك